چل میرے بھائی پنج پیر چلتے ہیں چل میرے بھائی پنج پیر چلتے ہیں چل میرے بھائی پنج پیر چلتے ہیں تو ہی دو سنت کے دیے جہاں جلتے ہیں چل میرے بھائی پنج پیر چلتے ہیں اشاعت کے فرزندو توحید کے دیوانوں اشاعت کے فرزندو توحید کے دیوانوں توحید کے اس مرکل توحید کے اس مرکل دار القرآن میں چلتے ہیں چل میرے بھائی پنج پیر چلتے ہیں اجتماع اشاعت میں عالم سب آئیں گے اجتماع اشاعت میں عالم سب آئیں گے بندے عالمی ملتانی تشریف لائیں گے بندے عالمی ملتانی تشریف لائیں گے مشرق اور بدتی اس لشکر سے جلتے ہیں چل میرے بھائی پنج پیر چلتے ہیں علماء اشاعت کا کردار نرالا ہے علماء اشاعت کا کردار نرالا ہے ہاں جماعت اشاعت کا ہر کام آلہ ہے چلو امیر اشاعت پیارے طیب سے ملتے ہیں چل میرے بھائی پنج پیر چلتے ہیں چل میرے بھائی پنج پیر چلتے ہیں چل میرے بھائی پنج پیر چلتے ہیں اشاعت کا ہر عالم قرآن سنائے گا اشاعت کا ہر عالم قرآن سنائے گا مدنی آقا کا فرما سنائے گا شمع توحید کے پروانوں شمائے توحید کے پروانوں اتماپ چلتے ہیں چل میرے بھائی پنج پیر چلتے ہیں ہیں شہزاد تو ہی پی پنج پیر آئے گا شہزاد تو ہی بھی پنج پیر آئے گا ہاں آقا مدنی کی تمہیں ناد سنائے گا چل چل میرے بھائیو پنج پیر چلتے ہیں چل میرے بھائی پنج پیر چلتے ہیں